السلام علیکم اللہ وبرکاتہ الحمد اس کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس اس کے کے ترجمہ کرنے بعد کی تفصیل تشریح ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام من حیث فرشت فولی وجہ کشت المسی الحرام اور جہان سے بھی تم نکلو فولی وجہ کشت المسی الحرام اپنا مو مسجد حرام کی طرف کرو اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے اللہ کو حجہ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہے وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے فلا تخشوہم وخشونی سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو ہاں میرا خوف رکھو لأتم نعمتی علیکم اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو تو یہ جو ایسی ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر پڑھ کر اس کی تشریح کی طرف آئیں گے تو اس ایسی کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ مقدس المقدس تھا تو یہود جو ہے نا بطور دلیل کے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو دین ہے یعنی یہودیت وہ برحق ہے اور حق پر ہے کیوں اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور کو مسلمانیت کی ترغیب کی رسالت کی اور اثرت کی ترغیب دیتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے قبلے کو اختیار کیا کیونکہ ہم حق پر ہیں تو انہوں نے مجبور ہو کر ہمارے قبلے ہی کو اختیار کیا ہے یہود کہا کرتے تھے دستور دلیل کیا ہے ہمارا قبلہ چین کی بطل مقدس ہے اور مسلمانوں نے بھی ہمارے قبلے کا رخ کر نماز پڑھنی شروع کی تو گویا کہ ہمارا دن ہی برحق تو صحیح ہے جبکہ اس کے وراثت مشکین اور پھر یہ بحث کیا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا متبع بردانتے ہیں یعنی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبلے کو چھوڑ کر اپنے اس دعوے سے انحراف کیا ہے تو ایک جگہ یعنی مسلمان ایک مرتبہ تو یہ کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ہم دینی ابراہیمی یعنی ملت ابراہیمی پر ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کا قبلہ بیت اللہ شریف کا جبکہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا جو عمل ہے اس میں منافعات ہے مخالفت ہے یہ نقید ہے یہ کرتے تھے تو قبلے کی تحویل قبلے میں قبلے کی تبدیلی میں جو مسلح تھی وہ چونکہ حاصل ہو گئی تھی اور اس کے بعد یعنی تحویل قبلہ کے بعد مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کابے شریف کو یعنی اصلاح کو قبلہ قرار دے دیا گیا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تو اس طرح جو یہود تھے اور جو جو مشرقین تھے ان دونوں کا جو ان دونوں کی جو بات یا حجت دلیل تھی وہ ختم ہو جائے گی یعنی لیکن ان میں سے جو حجت یعنی حدرم جدی عنابی قسم کے لوگ ہیں جو ہر حال میں اعتراض سوال اور ایسی باتیں کیا کرتے ہیں اور تو یعنی انہوں نے اس بات کا ٹیکن لیا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر حال میں جو ہے نا باتیں بنانی ہے باتیں بسنگڑ بنانا ہے تو ان کی زبانیں جو ہے نا ان کی باتیں ان کی زبانوں کو یہ نہیں روک سکتا اور لیکن اس صورت میں جو ہے نا مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ یعنی ان یہود اور ان مشکین سے جو کہ ہنڈرا ہے ضدی ہے انادی ہے بغض حسد اور کھنے سے بھرے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے ڈرنے کی یا خوف کرنے کی یا زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی سوا کسی بھی مخلوق سے خواہ ہو جتنا بھی طاقتور ہو بڑھ کر ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے اگر ڈرنا تو اللہ ہی سے تمہ کو ڈرنا چاہیے ان کے جو احکام ہیں ان کو بجا لانا ہے اور جو منفراد ہے جن سے منع کیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچانے کی بچنے کی کوشش بھرپور کوشش کرنا ہے اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف ومن حیث خرشتا فول وجهك شطر المسجد الحرام اور جہاں کہیں بھی باہر تشریف لے جائے اور جہاں کہیں بھی باہر تشریف لے جائے فول وجهك شطر المسجد الحرام تو اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کیا کی کر لیا کیجئے وہ ما کنتم تم فول شطرہ اور تم لوگ جہاں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو کر رہو تاقید مقرر حکم تاکید کے لیے لایا گیا ہے اس سے پہلے بھی اس تذکرہ ہوا وجہ کشت المسیل حرام اور یہاں بھی کہہ رہا کہ یہ جو ہے نا تاکید کے لیے کہ بات جو ہے نا ذہن میں دماغ میں دل میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے اللہ کون سے تاکہ لوگوں یا اللہ یکونہ للناس تاکہ لوگوں یہودی والمشرکین یعنی یہود یا مشرکین یہود اول مشرکین یا مشرکین علیکم حجہ یعنی یہود مشرکین کو تمہارے لیے خلاف حجت کا موقع نہ رہے أي مجادلة في التولي إلى غيرها أي لينتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجهد ديننا ويتبع قبلنا وقول المشركين يدع ملة إبراهيم ويخالف قبلته کی تشریح اس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ कि یہود جو ہے نا یہ کہا کرتے تھے ان کا یہ یہ چونکہ ہمارا دن ہے تو اس وجہ سے یہ بھی مجبور ہو گئے اور ہمارے ہی قبلے کی طرف یعنی مقرر کی طرف یہ نماز پڑھنے لگے ہیں اور مشکل یہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو یہ ملت ابراہیمی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں یعنی بیت اللہ کو چھوڑ کر بے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی یعنی یہود اور مشقین کی جو ہے نا یہ باتیں ہیں کہ جو دلیلیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی اے مجادلتن الى غیرها یعنی اے مجادلتن الى غیرها یعنی تمہارا رخ پھرنے پر زور نہ رہے کہ اب وہ تمہارے خلاف یہ حجت بازی نہ کر سکے یعنی یہ جو بات کر رہے تھے یہ بطور حجت کے بطور دلیل کے جو ہے نا وہ نہیں کر سکیں گے من قول الیہودی یہود کے قول سے یہود کہنے لگے کہ یہ جہاں دین ہے نا کہ آپ ہمارے ہمارے دین کے انکار کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں اور جبکہ قبلے کا اتباع کرتے ہیں قول المشرکین اور یا مشرکین اور یا مشرکین کا کہنے کا موقع ملے گا یا مشرکین کی بات کیا یہ ملت ابراہیم کہ ایک طرف ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کی قبلے کا خلاف بھی کرتے ہو البتہ جو لوگ ان میں بالکل ہی بے انصاف ہے یعنی ظالم ہے ظلم پسند ہے فَإِنَّهُمْ بِالْعِنَادِ ذِبْ کی وجہ سے حَبْدَلْمِ کی وجہ سے عناد کی وجہ سے فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ تو کہیں گے تو اب بھی کہیں گے مَا تَحَوْ إِلَيْهَا إِلَّا مَيْلًا إِلَّا دِينِ أَبَائِهِ کہ آپ محض اپنے ابائی دین کی طرف جانا چاہتے ہیں یعنی ہر درمی اور کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اس میں کچھ اور بھی نہیں ہے جو ہے نا صرف یہ ہے کہ یہ واپس جو ہے نا اپنے ابائی دین کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں اور استثناء و مذکر والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام الا كلام هؤلاء تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اللہ ہے الذين ظلموا منهم یہ استثناء متصل ہے استثناء کی دو قسمیں ہوتی ہے ایک متصل ہوتا ہے اور ایک منقطع ہوتا ہے یہاں پہ یہ متصل ہے یعنی متصل اور منقطع یعنی جب مستثنا ہو مستثنا ہو کی دن سے ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو ایک صورت میں اس کو متصل کہا جاتا ہے اور اگر نہیں ہوگا تو اس کو منقطع کہا جاتا ہے خیر تو یہاں پہ جو ہے نا یہ استثناء یہ متصل ہے تو متصل ہونے کے کا مطلب کیا ہوگا یعنی لا یکون لأحد علیکم کلام کہ آپ جو ہے نا ان میں سے کسی ایک بات آواز آ رہی ہے نہیں ہے تم میں سے کسی ایک کے لیے کلام کی بات کلام مگر ان کی یہ بات فلا ہو تو آپ فکر مند نہ ہو آپ اندیشہ نہ کرے جدالهم في التولي إليها كي يعني یعنی تحويل قبلة كي سلسلے میں تحویل كي سلسلے میں ان کے ہر درمی کا ان کی کٹو جتی کا فکر نہ کرے وخشونی بی امتصال امری اور مجھ ہی سے بی امتصال امری میرے حکم کے اطاعت کر کے ڈرتے رہو ولی کون جو اللہ یہ کون کار ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے اوپر والا لے اللہ للناس علیکم حجہ وہ جو ہے اس کا اصف اس پر ہے ولی ولی سما کہ تکمیل کر دو یعنی مکمل کر دو نعمتی علیکم اپنی نعمت تم پر فی الہدرائیتی الہ فعالمی دینکم ہدایت احکام دین میں فی الہدرائیتی منع رہنمائی کرنے میں ہدایت کرنے میں الہ معالم دینکم دین کے احکام ہے وَلَأَلَّكُمْ تَحَدُونَ اور امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے الحق کے سیدھے رائے حق کی طرف سیدھے راہ کی طرف سیدھے راستے کی طرف اب اگلی آیت کریمہ ہے علاج کا ترجمہ کرتے ہو ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے نا اس میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا کما ارسلنا فیکم رسولا یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ یوزی کم اور تمہاری پاکیزہ اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے وہ عالم الکتاب اور تمہیں کتاب والحکمت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ مَا لَمْ معلوم تَعْلَمُونَ اور تمہیں میں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اگلے آیت کریمہ بھی چھوٹے سے پڑھ لیتے ہیں فذکرونی اذکرکم فذکرونی لہذا مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا وشکرولی اور میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو اور میری ناشکری نہ کرو یہ جو آیت کریمہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا نمبر ایک ویزکی کم نمبر دو ویعلم الکتاب والحکمہ نمبر تین ویعلم کم مالم تکونو تعلمون نمبر چار تو کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ کے تعمیر کے وقت دو دعائیں فرمائی تھی ایک تو دعا یہ تھی کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مکمل فرمردار ہو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمردار مطیع ہو اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول جی تو یہ یہ دو دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابل کے تعمیر کے وقت فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا یعنی کیا تھی کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما جو کی مکمل فرمان بردار ہو تو جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ محمد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا تو اس طرح ان کی بات ان کی دعا کو قبول کیا گیا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح حضرت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا قبول کر کے تم پر یہ انعام فرمایا تم پر یہ انعام کیا کہ یعنی امتی ممحجیہ پر کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ تمام انسانیت کے رہنمائی کے لیے تمام انسانیت کی جو رہنمائی ہے وہ تمہیں عطا کر دی گئی ہے اور اس کی ایک بڑی نشانی جو ہے نا ایک بہت ہی اہم علامت وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو شریف کو بیت اللہ کو جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری دعا تھی کہ ہمارے یعنی ان میں سے کوئی ایک رسول بھیج دیں یعنی ہمارے نسل میں سے کوئی ایک رسول بھیج دیں تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تمہارے درمیان بھیج کر حضرت ابراہیم کی اس دوسری دعا کو بھی قبول فرمایا جو کہ انہی خصوصیات اور فرائض منصری کا حامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے تو ان میں سے وہ کیا فرائض تھے وہ کیا فرائض تھے نمبر ایک اس لئے کہ آیت میں بھی اس کا تذکر ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا خیلہ فرائض جو ہے نا وہ تلاوت آیات کریمہ کا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بلدات خود قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہے ان کو تلاوت کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے اور ایک نیکی ہے اس میں یعنی ترجمہ سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو دونوں صورت میں سمجھ آتا ہو پھر تو نور نور ہے اگر سمجھ نہ آتا ہو تب بھی بغیر ترجمہ کے بغیر سمجھنے کے صرف عربی الفاظ ہی پڑھ لے جائے تو اس پر بھی ثواب ہوگا اور وہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ قرآن کریم کے معنی کی تعلیم جو ہے نا وہ مستقل و الگ فریض ہے جس کو آگے فرمایا گیا ہے اور دوسرا جو مقصد ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے یعنی پہلا مقصد تو آیت کریمہ کا تلاوت اور دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے اور اس بات سے یعنی قرآن کریم کی تعلیم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جو ذخیرہ ہے متفرق حدیث کتب کی شکل میں میں اس کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ بالکل جو ہے نا بے وزن بات ہے اور یہ بالکل نہیں کر سکے گا کیونکہ قرآن کریم کی جتنی بھی تفصیلات اور تشریحات ہیں بعض تو خود قرآن کریم میں موجود ہے اور جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے کہلوائی ہے تو قرآن کریم تو وہی مطلوب ہے مطلوب ہے یعنی جو پڑھی جاتی ہے جبکہ حدیث مبارکہ وہ بھی وہی ہے وہی ہی ہے, کہ ہے لیکن وہ غیر مطلوب ہے جس طرح کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ دوسری کو فرماتا ہے کہ ان هو الا وحی یوحا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے تو قرآن کریم تو وہی مطلوب ہے اور حدیث مبارکہ وہی غیر مطلوب ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حدیث مبارکہ کا جو اتنا بڑا ذخیرہ ہے میں اس کو بغیر قرآن کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی یا تعلیم کی یا تعلم کی کوشش کروں گا تو بالکل سیدھے راستے سے ہٹا ہوا غلط راستے پر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کما ہو کہو قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو ذخیرہ ہے اسی کے تعلیم میں اسی کی روشنی میں اسی کے وضاحت میں جو ہے نا آپ قرآن کریم کو سمجھو گے اگر اس سے ہٹ کے آپ کرو گے تو آپ گمراہ ہوں گے پتہ نہیں یا اگر مزید آپ آگے چلے گئے تو مرتد بھی بندہ ہو سکتا ہے اور یا اس کے علاوہ اور بھی جو مختلف قسم کے نظریات مختلف قسم کے فرقے وغیرہ ہیں ان میں بندہ رہ جاتا ہے یا ملوث ہو جاتا ہے مطلب اہل اہل اہل حق حق علماء علماء سنت سے بندہ نکل جاتا ہے یا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو لیکن پھر ہو کر کہ میں دہرے کے ذخیرے کے بغیر اس سے ہٹ کے سمجھوں گا یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ خود قرآن کریم نے فرمایا اور یہ بات بھی ہے کہ جو ہے نا قرآن کریم کا بھی صرف ترجمہ پڑھنا جو ہے نا اس سے بھی قرآن کریم کی پوری سمجھ حاصل نہیں ہوتی ہے تو سمجھ ترجمہ ترجمہ الگ الگ چیز چیز ہے ہے ہے اور اس کو سمجھنا کبھی کبھی جو نا ایک طرح ہوتا ہے لیکن اس کا جو شان نزول ہے جو پس منظر ہے اگر وہ آدمی کو معلوم نہ ہو اس کا پتہ نہ ہو تو ترجمے سے اس واقعے کا یا اس واقعے کے پس منظر کا کا پورا کا پورا کسی کو پتہ نہیں چلتا جب تک اس کی پس منظر کا کا نزول پتہ نہ ہو تو صرف سے بھی کچھ نہیں ہوتا کیوں جس طرح کیونکہ یہ جو جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو قرآن کریم ہے عربی زبان میں ہے اور یہ جب نازل ہو رہا تھا اس وقت سارے عرب ہی عرب تھے اور اہل عرب جو ہے نا عربی زبان کو اچھی طریقے سے جانتے تھے لیکن انہیں کسی اسے سمجھنے کے لیے جو ہے نا کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب سے جو ہے نا وہ بڑے ہوتے حالانکہ ان میں سے اگرچہ بڑے بڑے صحابہ بھی تھے علماء بھی تھے فقیر بھی تھے محدثین بھی تھے مفسرین بھی تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا ایک ایسی تعداد بھی تھی جو یہود تھے مشرق تھے جو حضرت تھے دلی تھے بات کو نہیں مان رہے تھے اور سچا جو فریضہ ہے آیت کریمہ میں وہ یہ بیعت بتایا گیا ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں گے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حکمت دانائی اور عقل مندی وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہو تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عزیز کا حجت ہونا بعض لوگ جو ہے نا بعض فکر جو ہے نا عزیز کی حجت کا انکار کرتے ہیں بلکہ کر بیٹھے ہیں حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے تو اس سے جو ہے نا حدیث کی حجیت کا جو ہے نا وہ بھی معلوم ہوتا ہے تو یہاں تک اچھا مگر چو گیا تو کل انشاءاللہ شاء اللہ اگر رکھے رہی اس نے تھوڑی سی ہے اس کی جو تشریح ہے تشریح ہے تو کل میرا خیال میں ٹائم چینج ہو گیا تو نو سے ساڑھے نو تک اس کا گھنٹہ ہوگا نو سے ساڑھے نو تک کنفرم نہیں ہوا تو پھر یہی ٹیم رہے گا سالانہ سے دس تک اور اگر ٹیم تبدیل ہو گیا تو انشاءاللہ کل نو سے ساڑھے نو تک پھر انشاءاللہ آپ کو بھی اطلاع کر دیا جائے گا اور مجھے بھی پھر اگر کنفرم ہو جائے تو اطلاع دے دینا رہنے تک ادب کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ